سید سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عورتیں فرض نمازوں سے سلام پھیرتیں تو واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوتیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے مرد حضرات جب تک اللہ چاہتا بیٹھے رہتے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو وہ سارے کھڑے ہو جاتے تھے حدیث نمبر پچیس سو دس مسند احمد